مہمانی کے آداب کسی کے یہاں مہمان جائیں تو حزب حیثیت میزبان یا میزبان کے بچوں کے لیے کچھ تحفے تحائف لیتے جائیے اور تحفے میں میزبان کے ذوق اور پسند کا لحاظ کیجیے تحفوں اور ہدیوں کے تبادلے سے محبت اور تعلق کے جذبات بڑھتے ہیں اور تحفہ دینے والے کے لیے دل میں گنجائش پیدا ہوتی ہے جس کے یہاں بھی مہمان بن کر جائیں کوشش کریں کہ تین دن سے زیادہ نہ ٹھہریں اللہ یہ کہ خصوصی حالات ہوں اور میزبان ہی شدید اصرار کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مہمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ میزبان کے یہاں اتنا ٹھہرے کہ اس کو پریشانی میں مبتلا کر دے اور صحیح مسلم میں ہے کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے یہاں اتنا ٹھہرے کہ اس کو گناہ گار کر دے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ گناہ گار کیسے کرے گا فرمایا اس طرح کہ وہ اس کے پاس اتنا ٹھہرے کہ میزبان کے پاس ضیافت کے لیے کچھ نہ رہے ہمیشہ دوسروں کے ہی مہمان نہ بنیے دوسروں کو بھی اپنے یہاں آنے کی دعوت دیجیے اور دل کھول کر خاطر توازے کیجیے مہمانی میں جائیں تو موسم کے لحاظ سے ضروری سامان اور بستر وغیرہ بھی لے کر جائیے جاڑے میں خاص طور پر بغیر بستر کے ہرگز نہ جائیے ورنہ میزبان کو ناقابل برداشت تکلیف ہوگی اور یہ ہرگز مناسب نہیں کہ مہمان میزبان کے لیے وبال جان بن جائے میزبان کی مصروفیات اور ذمہ داریوں کا بھی لحاظ رکھیے اور اس کا اہتمام کیجیے کہ آپ کی وجہ سے میزبان کی مصروفیات متاثر نہ ہوں اور ذمہ داریوں میں قلل نہ پڑے میزبان سے طرح طرح کے مطالبے نہ کیجیے وہ آپ کی خاطر مدارات اور دلجوئی کے لیے از خود جو اہتمام کرے اسی پر میزبان کا شکریہ ادا کیجیے اور اس کو کسی بیجا مشقت میں نہ ڈالیے اگر آپ میزبان کی خواتین کے لیے غیر محرم ہیں تو میزبان کی غیر موجودگی میں بلا وجہ ان سے گفتگو نہ کیجیے نہ ان کی آپس کی گفتگو پر کان لگائیے اور اس انداز سے رہیے کہ آپ کی گفتگو اور طرز عمل سے انہیں کوئی پریشانی بھی نہ ہو اور کسی وقت بے پردگی بھی نہ ہونے پائے اور اگر کسی وجہ سے آپ میزبان کے ساتھ نہ کھانا چاہیں یا روزے سے ہوں تو نہایت اچھے انداز میں معذرت کریں اور میزبان کے لیے خیر و برکت کی دعا مانگے جب حضرت ابراہیم نے آنے والے معزز مہمان کے سامنے پرتکلف کھانا رکھا اور وہ ہاتھ کھینچتے ہی رہے تو حضرت نے درخواست کی آپ حضرات کھاتے کیوں نہیں جواب میں فرشتوں نے حضرت کو تسلی دیتے ہوئے کہا آپ ناگوار نہ محسوس کریں دراصل ہم کھا نہیں سکتے ہم تو صرف آپ کو ایک لائق بیٹے کے پیدا ہونے کی خوشخبری دینے آئے ہیں جب کسی کے یہاں دعوت میں جائیں تو کھانے پینے کے بعد میزبان کے لیے کشادہ روزی خیر و برکت اور مغفرت و رحمت کی دعا کیجیے حضرت ابو الحسم بن تیحان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی دعوت کی جب آپ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو سلا دو صحابہ نے پوچھا سلا کیا دیں یا رسول اللہ فرمایا جب آدمی اپنے بھائی کے یہاں جائے اور وہاں کھائے پیے تو اس کے حق میں خیر و برکت کی دعا کرے یہ اس کا سلا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت بن عبادہ کے یہاں تشریف لے گئے حضرت سعد نے روٹی اور زیتون پیش کیا آپ نے تناول فرمایا اور یہ دعا فرمائی افطر اندکم السائمون واقلت و الابرار کم علیکم الملائکہ تمہارے یہاں روزے دار روزہ افطار کریں نیک لوگ تمہارا کھانا کھائیں اور فرشتے تمہارے لیے رحمت و مغفرت کی دعا کریں